حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو سات آیت دی گئی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور بڑی لمبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو چھے دی گئی تھیں جب انہوں نے تختیوں کو زمین پر ڈال دیا تو ان میں سے دو کو اٹھا لیا گیا اور چار باقی رہیں سننے ابو تعبود حدیث نمبر 1469